حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ایک سودے میں دو آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا ان میں سے کسی کے پاس ثبوت نہیں تھا یعنی گواہی وغیرہ یا کوئی اور قرینہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ قرہ ڈال کر قسم کھا لیں خواہ انہیں قسم کھانا پسند ہو یا نا پسند ہو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار تین سو چھیالیس